جو چیز مثلا صوفہ پلنگ قالین اپنی جگہ جمی ہوئی ہوں ان کو پاک کرنے کا طریقہ ارشاد فرمائیں وہ تو ویسے ہی پاک ہے اس پہ کیا غلازت لگی کہ پاک کیا جائے بھائی صوفہ ہے یا مسیری ہے یا کرسی ہیں جب تک اس میں کوئی ناپاکی کی چیز نہ لگے اس وقت تک وہ پاک ہاں تو یا تو قالین کو دھویا جائے مگر اب کیونکہ اتنا بڑا قالین گھر میں اس کو تو دھو نہیں سکتے اب یہ جائز ہے کہ اس قالین کو بچوں نے پیشاب کر دیا وہ سوکھ گیا سوکھنے کے بعد اگر ظاہرہ غلازت تو لگے گی نہیں اس قالین پر جا نماز بچھا کر کے اگر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی یا سونا ہو یا لیٹنا ہو اس پہ چادر بچھا دیں کیونکہ اس میں غلازت جو ہے وہ تری میں نہیں ہے کہ کسی چادر کو خراب کرے وغیرہ وغیرہ تو ایسی صورت میں اس پہ نماز پڑھنا بھی جائز بے ہی قالین پر نہیں پڑھیں بلکہ اس پر کپڑا بچھا کر جا نماز بچھا کر کے نماز پڑھیں نماز بغیر کسی تردد کے ہو جائے گی